حضرت سلیمان بن یسار رحمہ اللہ نے فرمایا پانچ انگلیاں نہیں کاٹی جائیں گی مگر پانچ درم کی چوری میں حمام نے کہا کہ میں عبداللہ داناج کو ملا تو انہوں نے مجھے سلیمان بن یسار رحمہ اللہ سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے کہا پانچ نہیں کاٹی جائیں گی مگر پانچ میں سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو تینتالیس